واستغفر الله ان اللہ غفورا رحیما اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے